البتہ جو کچھ کے دوں میں تمہیں کتاب اور حکمت من کتاب ماں کا بیان ہے البتہ جو کچھ کے دوں میں تمہیں یعنی کتاب اور دین کی فہم صحیح اور دین کی فہم صحیح تم جا اکم رسول اس کے بعد آ جائے تمہارے پاس رسول مصدق رسول ان کے نیچے ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ ابن عباس حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں وہ ابن کثیر کا حوالہ ہے سمجھا جی مصد تصدیق کرنے والا وقت ان کتابوں کے جو ساتھ ہیں تمہارے ماں باپ تم کا نیا لکھا ہے کتاب و حکمت میں جی، کتابوں رسول المصدق ان پر لکھا ہے یعنی دلائل معتبرہ عند اند سے اس کی رسالت ثابت ہو دلائل معتبرہ عند اند شرا سے اس کی رسالت ثابت ہو سمجھا سی جواب شب و راب نہیں لکھا زخری سم کے قصہ پر بلکہ جواب شب و راب ان مسئلہ ان ہے ریسا اندر وہاں جی درست نہیں ہے وہ درست نہیں ہے بلکہ وہ بھی درست ہے وہ جواب شبو اور ہے وہ میں نے شبہ بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے معلوم اور مشکل کشا ہے تو جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اور آدم علیہ السلام کا جو نہ باپ ہے نہ ماں ہے وہ ضمنی شبو ہے وہ اور شبو ہے وہ جو شبہ ہے وہاں زکری علیہ السلام کے کسے ہے میں تو پڑھتا آیا ہوں جواب شبہ آپ کی اس وقت غور نہیں تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا یہ لمبی باتیں ہیں حضرت اچھا دن مصدق تصدیق کرنے والا بس اس کتاب و حکمت کے جو تمہارے ساتھ ہے لتو مینا بے ہی البتہ ضرور ایمان لاؤ گے تم ساتھ اس کے بلا تن سر ہو اور البتہ ضرور مدد کرو گے تم اس کی لتو نا کے نیچے لکھا ہے دل سے والا تن سر نہ ہو جوارے نا جی اور البتہ ضرور ایمان لاؤ گے تم ساتھ اس کے اور البتہ ضرور مدد کرو گے تم اس کی جوارے سے اب حضرت یہ تو لیا گیا نا وعدہ پیغمبروں سے اور پیغمبروں کی امتیں جو ہیں وہ پیغمبروں کے تابع ہو کر وہ بھی اندر داخل ہے لکھا ہے مہم تب الحم فی ذالے کا امام ہم تب اللہ کا ان کی امتیں جو ہیں وہ پیغمبروں کے تابع ہیں جب پیغمبروں نے وعدہ کر لیا پیغمبروں سے وعدہ لیا گیا تو امتیں تو خود بخود داخل ہوگی جلال ان کا حوالہ سمجھ رہے ہو تم اہتمام نمبر اول اہتمام احتمام نمبر اول اللہ نے پھر پوچھا اگر اقرار کیا تم نے وہ احد اور قبول کیا تم نے اوپر اس کے اسری عہد میرا دھاری عہد میرا وہ جلال کا حوالہ ہے کالو اکرنا کہا سب نے ہم نے اقرار کیا نمبر دو تاکید ہے اللہ کے تک گواہ ہو جاؤ تم اور میں بھی ساتھ ہوں تمہارے گواہ ہونے والوں سے فمن وہ انسان جو پھر جائے گا عہد امبیا کے بعد امبیا نے جب وعدہ کر لیا تو نبیوں کے وعدے کرنے کے بعد جو پھرے گا فولا کا سمرائے طولی بس یہ لوگ وہ یہ الفاظ گون بڑے نافرمان سمجھا سی عادت کا یہ مطلب جو ہے حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ منقول ہے اور جمہور علماء نے یہی لیا ہے ایک توجی بعد مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ ہر پیغمبر سے وعدہ لیا جاتا تھا اس کے بعد والے پیغمبر کے متعلق اس کے ہاں مثلا موسا علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا کہ تیرے زمانے میں اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جائے تو تو نے اس کو ماننا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا کہ محمد علیہ السلام تیرے زمانے میں آ جائیں تو تو نے اس کو ماننا ہے ہر پیغمبر سے وعدہ لیا گیا اس کے بعد والے پیغمبر کے متعلق یہ بھی توجہ دی گئی ہے بس افغیر دین اللہ جب سمجھا سی اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ کے اندر تمام پیغمبروں سے وعدہ لیا تمام پیغمبروں سے تو اب جب محمد علیہ السلام آ تو لوگوں کو چاہیے کہ حضرت کا افتتاح کریں اور وہی مذہب اختیار کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا چونکہ وہی دین اللہ کیا ہے وہی دین اللہ ہے اللہ کا دیا ہوا مذہب وہی ہے بھیجا ہوا جو انسان محمد علیہ السلام کا مذہب اختیار نہیں کرتا کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے تو وہ غیر دین اللہ ہے وہ کیا ہے ہاں اب غیر دین اللہ جب ہونا اے اب سوا مذہب اللہ پاک کے وہ طلب کرتے ہیں وحم اسلامہ مقتدی والے حالانکہ صرف اسی اللہ کے لیے جھک گئے ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور زمینوں کے اندر ہیں ان خوشی کے ساتھ کرہن اور لاچاری اور نہ خوش ہو کر ان خوشی کے ساتھ کرہن کا مانا نہ خوش ہو کر سمجھا کہ تو ان پر لکھا ہے فی الحکام تشریح ہے اور کرہن کے نیچے لکھا ہے تقوینیہ تشریعیہ خوش ہوگا بھئی نماز وہ بندہ پڑھتا ہے جو خوش ہو کر آتا ہے جس کا اپنا ارادہ ہوتا ہے روزہ وہ رکھتا ہے جس کا اپنا ارادہ ہوتا ہے کوئی دوسرا اس کو مجبور نہیں کر سکتا تکوینی احکام کے اندر اللہ فرماتے ہیں بیمار ہو جا تو نہ چاہتے ہوئے بیمار ہو جاتا ہے بندہ چاہتا نہیں لیکن پھر بھی بیمار ہو جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں بخار ہو جائے تجھے جی تو وہ بخار ہو جاتا ہے رہے ضرورت نہیں تکوینی احکام کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی بھائی نمبر دو مقتدی ہے اور طرف اسی اللہ کے پھیرے جائیں گے یہ سارے لوگ کیا مت انزل علینا خلاصہ دین اللہ چل کا ہے خلاصہ دین اللہ اللہ کے دین کو خلاصہ چاہے حضرت فرما دو ایمان لائے ہیں ہم اللہ پاک پر اور اس کتاب پر جو اتاری گئی ہمارے اوپر اور وہ صحیح سے کتابیں جو اتاری گئیں اوپر ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیہ مدلاوات و تسلیمات اور ان کی اولادوں میں جو پیغمبر آئے اور وہ معجزات جو دیے گئے موسا اور عیسیٰ علیہ مدلوات و تسلیمات اور دوسرے پیغمبر علیہ السلام اپنے پروردگار کی طرف سے و فرے کو کیفیت ایمان ہاں اس طور پر تو نہیں فرق کرتے ہم درمیان کسی ایک کے ان سے زیادہ پیچھے پڑ رہے ہو پہلے پارے کی ابتدا میں فرے کو کا مانا کیا ہے نانو لہو مسلمون یہ مقصودی جملہ ہے اور ہم صرف اسی اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں مسلمون کا مانا مخلصون فی فل عبادت مخلصون عبادت عبادت عبادت کے اندر مخلص ہیں بس ومن جگتا کو غیر الاسلام میں دینا فلن یقبل میں کیا لکھا ہے ومن جگتا کے نیچے لکھا ہے اور ابتدائی کافر کا حال کا وہ آدمی جو ابتدار کافر تھا کبھی اسلام قبول نہیں کیا اس کا حال ہے اور وہ انسان جو طلب کرے گا سوائے اسلام کے کوئی اور مذہب فلن یقبل من ہو سمرا دنیا ہر پر قبول کیا جائے گا وہ دین عند اللہ دنیا کے اندر اس سے وہ ہوگا ثمرہ سمر اور وہ آخرت کے اندر بھی تباہ کاروں سے ہوگا کس سے ہوگا فجا اللہ کومن جو کفار مرتدین کا بیان ہے کس کا بیان ہے کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور پھر کہتے تھے کہ ہمارا مذہب حق ہے اللہ نے ہمیں ہدایت اب دی ہے اب ہم نے صحیح مذہب حاصل کیا ہے اللہ نے فرمایا اللہ پاک جو ہے وہ کفر کفر تو کبھی ہدایت نہیں بن سکتا میں بھائی ساری باتیں ہیں مولانا عزیز الرحمان بہت سخت بیمار ہے اس لیے جلد چھٹی کی جائے اب کمرہ نمبر چار کون ہے عزیز الرحمان اچھا امام علیہ حضرت اللہ حکوما کیسے ہدایت دے اللہ پاک اس قوم کو جنہوں نے کیسے ہدایت دے گا اللہ پاک اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے اس کے بعد نمبر ہے ایمان لانے کے بعد دل سے ایمان لایا پھر انہوں نے کفر کیا یہ یعنی ایمان کے بعد کفر کرنا چاہیے یہ بری دخل ہے بس شاہد کو یہ نمبر دو میں سے بعد ہے اور زبان سے شہادتیں بھی دیں کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے اپنے دعوی رسالت میں حقوق کا منع سچا ہے اپنے دعوی رسالت میں یہ شہادتیں بھی دی زبان سے پھر اس کے بعد کچھ البینات نمبر تین اور آ گئے ان کے پاس واضح دلائل حقانیت اسلام کے واضح دلائل حقانیت اسلام کے دلائل واضح بھی آ گئے شہادت بھی دے دی ایمان بھی قبول کر لیا پھر کفر کر لیا انہوں نے اور اللہ پاک نے ہدایت دیتا کو ایسے ان کو ایسے یعنی ان کا راہ ارتداد ہدایت کا نہیں یعنی ان کا راہ ارتداد وہ کہتے تھے نا کہ ہم جس مذہب پر اب آئے ہیں یہ راہ ہدایت ہے اللہ نے اب ہمیں ہدایت دی ہے اللہ نے ہمیں خبردار یہ ہدایت نہیں یہ ضلالت ہے جو گمراہی ہے الا ہمراہ سمر ارتداد نمبر ون یہ لوگ بدلا ان کا یہ ہے کہ بے شک ان پر لانت ہوگی اللہ پاک کی اور ملکا اور لوگوں ساروں کی خالدین اس طور پر کہ ہمیشہ رہنے والے بیچ اس لانت کے لال دو نہیں ہلکا کیا جائے گا ان کے دار نمبر تین اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے تابو مرتدین تائبین مرتدین جو مرتد ہونے کے بعد پھر توبہ کر کے اسلام کے اندر آ گئے بس ان کو سب کچھ معاف ہے ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہے شرط شرط ول کے توبہ کر لی ہے بعد اس کو فر کے یعنی مسلمان ہو لکھا ہوا تابو کے نیچے باد ادال کا کے اوپر باد ادال کا کے اوپر لیکن یعنی مسلمان ہو جانے یعنی مسلمان ہو جاؤ ہے یعنی مسلمان ہو جائیں اسلب نمبر دو شرط اور درستی کر لیں درست کر لیں دلوں کو یعنی منافع کا نہ توبہ نہ ہو یعنی ہاں اور درست کر لیں اپنے دلوں کو یعنی منافع کانا توبہ نہ ہو انہر اللہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ان اللہ کا تخویف اخروی آ گئی آدم قبول توبہ بغیر ایمان نہیں لکھا ہوا حضرت مشرقین ہمیشہ توبہ کرتے رہتے یا اللہ ہماری توبہ ہمارے گناہ معاف کر شر کو کفر سے توبہ نہیں کرتے شرک و کفر کے علاوہ باقی گناہ سے توبہ کرتے ہیں پیچھے تو فات رکھنا بے دنو بنا پر اور سورہ ملک میں آیا تو کل صاحب میں بتایا تھا کہ گنا دو قسم ہے ایک قسم وہ ہے جن کو وہ گنا سمجھتے تھے جن سے توبہ کرتے تھے وہ قتل گنا چوری جھوٹ گلا وغیرہ اور ایک قسم گناہوں کا وہ تھا کہ تھے بڑے گنا لیکن وہ ان کو گنا نہیں سمجھتے تھے وہ ہے شرک کیا ہے اللہ نے فرمایا یہ لوگ شرک و کفر سے تو توبہ نہیں کرتے باقی گروہوں سے توبہ کرتے رہتے ان کی وہ توبہ منظور ہی نہیں ہے ہاں بے شک وہ لوگ سمجھا یہ تخویف اخری ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے اس کے بعد بڑھتے رہے کفر کے اندر یعنی دوام کیا توبہ نہیں کی یعنی دوام کیا توبہ نہیں کی سمجھا سی لن تقبل توبہ تو سمر دنیا بیا ہر گدنی قبول کی جائے گی توبہ ان کی جو کہ اور گناہوں سے کرتے ہیں جو کہ اور گناہوں سے کرتے ہیں وہ الا سمجھا اور یہ لوگ بادت توبہ بھی اور یہ لوگ بادت توبہ بھی سمجھا لونا یہ پکے گمراہ ہیں ان لدین کفر سمر اخرویا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کفر پر حالت اولا حیات کی حیات کی حالت ہے کفر کیا وہ ماں تو حالت دو موت اور وہ مر گدرا حالت ہے وہ کافر تھے پر ہر یہ قبول کیا جائے گا ایک ان سے بھری ہوئی زمین اگر وہ سونے کے زمین بھر کر سونے کی دے دے وہ بھی قبول نہیں کی جائے گی یہ بلا وفتدا بھی اور اگرچہ جان چھڑوا دے ساتھ اس کے اور اگرچہ جو ظاہر ندامت ہے وہ جان چھڑوے گا کہے گا یہ ساری زمین بھری سونے کی لے لو میری جان چھوڑ دو تو گویا نادم ہے نا نادم ہوا تو آخر ایسے کہہ رہا ہے لیکن وہ ندامت اس کی وہ تو بہر نہیں جائے اور اگرچہ جان چھڑوا گئی ساتھ کے

وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين سورہ آل عمران کی ابتدا سے یہود و نصارہ کے ساتھ مکالمہ تھا اس کے بعد یہود کا بھی ساتھ ساتھ تذکرہ تھا اب لن تنال تاتم سکون ماتون سے اہل کتاب کو علماء اہل کتاب کو ایک اور طرح کی دعوت دی جا رہی ہے پہلے پارک کی ابتدا میں میں نے عرض کیا ہے کل کے سبق میں آپ نے پڑھا ہے پرسوں کے کہ تین بیماریاں تھیں ان کو علماء اہل کتاب کو ایک حب مال ایک حب چاخ اور ایک حسد سرداری اور مال کی محبت کی جو تھی وہ بھی ان کے لیے رکاوٹ بنی تھی اس کی مان قبول کرنے سے وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے پیغمبر کو صحیح تسلیم کر لیا تو ہمیں اس کا مرید بننا پڑے گا اور ہماری یہ پیڑھی ختم ہو جائے گی ہمارے جو نذرانے ہدایاتوں سے جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے جی، اس بنا پر بھی جو ایمان تھے روکے ہوئے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ اے مولویوں جب تک تم اپنے محبوب ترین چیز خرچ نہیں کرو گے قربان نہیں کرو گے اتنے تک تم خیر حاصل نہیں کر سکتے یہ جو تمہیں پیاری لگ رہی ہے یہ سرداری جا اور یہ مال ان دونوں چیزوں کو قربان کرو مال اور جاہ کو قربان کرو اور ان کو ترک کرو تاکہ تم خیر کے اعلیٰ درجے کو حاصل کر سکو بسم الرحمن لم البر مما لکھا ہے ترغیب اسلام علماء کتاب ترغیب اسلام علماء اہل کتاب اہل کتاب کے علماء کو اسلام کی ترغیب دی جا رہی ہے ہر گرمی حاصل کر سکتے ہو تم خیر کے کامل خیر کامل ہو الجزا کا معنی خیر کامل یعنی ثواب یعنی بڑا بڑے سے بڑا ثواب حتیٰ کہ خرچ کرو تم کچھ اس سے جس کو تم محبوب رکھتے ہو جو تمہاری محبوب چیز ہے اسے خرچ کرو تم یہ اپنا مال جہ قربان کرو تاکہ تم خیر کے اعلیٰ درجے کو حاصل کر لو بما تم سے اور یوں تو جی۔ یعنی اور یوں تو جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو منشین کوئی چیز کوئی چیز گو غیر محبوب ہو گو اگرچہ غیر محبوب ہو تمہیں پیاری نہ ہو جو بھی خرچ کرو گے تو بس بے شک اللہ پاک ساتھ اس کے جاننے والے ہیں جاننے والے ہیں یعنی مطلق ثواب تو دے گا مطلق ثواب تو ملے گا سمجھا نا دیکھ اگر اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر محبوب ترین چیز خرچ کرو ورنہ تو جو کچھ خرچ کرو گے سواب تو ظاہر ہوگا پھر اللہ جانتا ہے حدیث پاک میں آیا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے سامنے ان کا باغ تھا پورے مدینے میں ایسا باغ نہیں تھا پورے مدینے میں ایسا باغ نہیں تھا نبی علیہ السلام خود بھی وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے آرام بھی فرمایا کرتے تھے کھجوریں بھی تناول فرمایا کرتے تھے وہ کھڑا ہو گیا ابو طلحہ انصاری اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا لن تنال البر تم تنفقوا مما تو اور میری محبوب ترین چیز جو ہے یہ باغ ہے سمجھا یہ وقف ہے اللہ کے لیے اللہ کے اندر ہے تو اللہ یا رسول اللہ آپ جس کو چاہو دے آپ نے سنا بخ بخ دال بہ بخا ہوں واہ واہ یہ ہے اصل مال نفع دینے والا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے دیا ہے یہ ہے اصل مال نفع دینے والا بھی ہے بہرحال حضرت ابو طلحہ انصاری نے عیسائیت پر سب سے پہلے عمل کیا بس <coughs> کل کے سبق میں رقو نمبر آٹھ سے وید اقد اللہ علی صاحبی جینا آپو نمبر نو کی ابتدا سے رسالت کا بیان شروع ہے نا جی اس کا بیان شروع ہے اب رسالت پر دو شبے آ رہے ہیں ان کا جواب دے دیں پہلا شبہ کو یہ پیش کرتے تھے یہودی کہ اگر یہ پیغمبر ہے تو یہ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتا ہے اگر یہ پیغمبر ہے تو یہ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتا ہے اونٹ کا گوشت تو علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا ادھر سے کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں بولو صحیح ادھر سے کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں ادھر اونٹ کا گوشت کھاتا ہے حالانکہ ابریم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے ان کی شریعت میں تو حرام تھا اللہ پاک نے کل تعام سے صبح کا جواب دیا کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا اونٹنی کا دودھ شریعت ابراہیم حرام نہیں تھا حلال تھا سمجھ رہے ہو یہ تو بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلاط و تسلیم کو ایک تکلیف ہوئی جس کو ایرک النسا کہتے ہیں النسا وہ رگ میں درد ہوتا ہے ٹانگ کے اندر پاؤں تک ہوتا ہے درد وہ درد اٹھا حضرت کو تو اس وقت کے طبیبوں نے حضرت کو کہا کہ آپ پرہیز کرو اونٹ کے گوشت تو آپ نے اس بیماری کی بنا پر اونٹ کا گوشت کھانا ترک کر دیا ورنہ شریعت ابراہیمیہ کے اندر اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا پہلی بات کیونکہ اگر شریعت ابراہیمیہ میں اونٹ کا گوشت حرام ہوتا تو ابریم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یہ سب پہلے گزر گئے تورات بعد میں آئی تو تورات میں ضرور اس کا ذکر ہوتا حالانکہ تورات کے اندر تحریر یعنی اپنا لحم ابل کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کلو توانل اللہ بنی لکھا رسالت پر شب و کا جواب پہلے شبو کا جواب ہے سارے تو عام مانا کرنا پہلے سارے تو عام تھے حلال واسطے بنی خراع تھے سارے تو عام حلال تھے کل تو کا مانا تو ہوتا ہے سارے تو عام حالانکہ ہر چیز تو حلال نہیں تھی بہت ساری چیزیں ان کی شریعت میں حرام تھیں اس لیے کل قوام سے مراد وہ اطعمہ ہیں جن میں گفتگو ہو رہی ہے وہ اطعمہ جن میں یعنی یہ اونٹ کا گوشت اونٹنی کا دودھ یہ چیزیں مراد ہیں نچل کا ہے جن میں گفتگو ہو رہی ہے جن میں گفتگو ہو رہی ہے سمجھا نا نہ سارے قوام جن میں گفتگو ہو رہی تھی حلال وقت بنی بنی کے اللہ ما حرم مگر وہ چیز جو حرام کر دی اسرائیل نے کون سی چیز ہے وہ ما حرما کے نکل کر گوشت اونٹ اونٹ کا گوشت اونٹ کا گوشت آپ نے حرام کر دیا لیکن لے میں تو ما احل اللہ کے اندر پڑھ رہے ہو کہ تحریم دو قسم ہے کتنی قسم ہے ایک ہے اعتقاد اور ایک ہے عملن اعتقاد یہ ہے کہ بندہ عقیدہ رکھے کہ یہ چیز حرام ہے اللہ کے حلال کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے اور دوسرا ہے عمل یہ ہے کہ بندہ حلال سمجھے لیکن کسی مجبوری کی بنا پر نہ کھائے سمجھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی تحریر اعتقادی نہیں تھی بلکہ عملی تھی اعتقادی نہیں بلکہ اس لیے لکھا ہے اے لا ہاں مگر وہ جو حرام کر دیا اسرائیل نے اعلی نفس ہی اپنے آپ پر ایک خاص وجہ سے ایک بیمار ہو گئے اس وجہ سے آپ نے حرام کر دیا وہ بھی من قبل انت نزلت تو پہلے اس کے اتاری جائے تورات تورات کے نازر ہونے سے بھی پہلے الفاتو بھی تورات ہے کل کے اوپر عبارت ہے اگر اب بھی قدامت تحریم کے قائل ہو اگر اب بھی اس بیان شافی کے بعد بھی اگر تم یہی کہتے ہو کہ اونٹ کی تحریم قدیم ہے تو بس لے آؤ تورات ظاہر تورات میں ہوگا فرماتے ہیں اگر اب بھی قدامت تحریم کے قائل ہو تو بس کو لے آؤ تم تورات کو پت پڑھو تم اس کو اگر ہو تم سچے صادقین بلکہ قدامت تحریم میں تحریم میں تم سچی ہو تو لے آؤ تم تو رات پس وہ انسان جو باندھ لے رہے اوپر اللہ پاک کے جھوٹ کو من بعد ظال کا بعد اس ظہور کے بعد اس ظہور قزب کے اس مسئلے کے واضح ہو جانے کے باوجود پس یہ لوگ وہی ہیں ظلم کرنے والے قل صدق اللہ حضرت فرما دو سچ فرمایا اللہ پاک نے اللہ نے سچ فرمایا جمی ہے ماں روکیرا آل عمران کی ابتدا سے لے کر یہاں تک توحید کا بیان رسالت کا بیان شبہات کے جوابات دلائل اقلیہ نقلیہ جو کچھ بھی آ چکا ہے سارے کچھ کے اندر اللہ نے سچ فرمایا سچ فرمایا اللہ پاک نے ستہ دے پس اتباع کرو تم ملت مذہب ابراہیم علیہ صلاط وسلام کی جو ہنی یکسو یقو ہونے والا تھا اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں سے شرک سے بچو توحیدی بنو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دار بنو حضرت اب دوسرا شبو آ رہا ہے پر وہ کہتے تھے اگر یہ ابراہیمی پیغمبر ہے ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے کہ اس نے قبلہ بیت المقدس کیوں چھوڑ دیا کی طرف کیوں منہ کرنے لگ گیا سیقول آگے نا بات سمجھا اعتراض کرتے تھے تو اگر یہ ابراہیمی پیغمبر ہے ابریم علیہ السلام کا تابے دار ہے تو ابریم علیہ السلام کا قبلہ تو کون سا تھا بیت المقدس اس اس نے کو کیوں چھوڑ دیا ہے اللہ نے اس کا جواب دیا وہ کہتے تھے ان قبلہ کا نا آپ دا کو سے ہمارا قبلہ تمہارے قبلے سے قدیم ہے بیت المقدس کیا ہے قدیم ہے اللہ نے جواب دیا بالکل غلط ہے سب سے پہلا قبلہ جو ہے وہ کابۃ اللہ کیا ہے حدیث پاک میں آیا ہے حضرت نبی علیہ السلام اور تسلیم نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام نے پہلے کعبہ بنایا پہلے تو فیصلوں نے بنایا کعبے کو آدم علیہ السلام نے جب نیچے اترے آپ تو آپ نے پہلے کعبہ بنایا چالیس سال کے بعد پھر بیت المقدس بنایا سمجھا نہیں جی؟ تو پہلا گھر جو ہے وہ کابت اللہ ہے ان اولا بیت لکھا ہے جواب از شبو ثانی بر رسالہ جی۔ شبہ کیا تھا شبو بھی لکھا ہوا ہے ان تنا اقدام ہمارا قبلہ تمہارے قبلے سے قدیم ہے پرانا ہے فرمایا یہ بالکل غلط ہے اولا بیٹن بے شک پہلا گھر جو رکھا گیا واسطے لوگ مقرر کیا گیا من جانب اللہ موضع پر من جان بلا لکھا ہے مقرر کیا گیا من جانب بلا لنا سے لوگوں کی عبادت گاہ بننے کے لیے لوگوں کی عبادت گاہ بننے کے لیے کیونکہ مطلق ابلیت مراد نہیں ہے نا مطلق ابلیت مراد نہیں ہے عبادت گاہ مراد ہے کہ پہلی عبادت گاہ جو ہے وہ کعبہ ہے سمجھا نہیں خیال کرنا بے شک پہلا گھر جو مقرر کیا گیا من جانے بلا لوگوں کی عبادت گاہ بننے کے لیے لل بے بکا تھا وہ ہے البتہ وہ ہے جو بکا کے اندر ہے مکہ مکرمہ کا دوسرا نام کیا ہے بکا ہے سمجھا جی مکہ کو مکہ کیوں کہتے ہیں لنحا کا مکو جنوبا مکہ یا مکو لے انہا مکو جنوبا اے تمسوہا یہ گناہوں کو مٹاتا ہے جگڑتا ہے گناہوں کو مٹاتا ہے اس لیے اس کو مکہ کہتے ہیں مک مانا ہوتا ہے مٹانا اور اس کو بکا تو کہتے ہیں لنحا تبک کو آنا الجباب جباب کیونکہ یہ بڑے بڑے جبارین کی اس نے گردنے توڑ دی اور مروڑ دیا ان کو ہلاک کر دیا اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں پکا کہتے ہیں جبابرا کون جو لوگ آئے اس کو گنانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اللہ نے ان کو دلیل اخبار کر دیا مکہ کہتے ہیں لے انہا سبک گرو کا ایسا کو مٹاتا ہے اور بکا اس لیے کہتے ہیں لے انہا کو آنا کل جباب رہتے جبارین جو ہے جبابرا جو گزرے ان کی گردنے توڑتا ہے یہ یعنی ان کو دلیل و لوا کر دیتا ہے البتہ وہ ہے جو بکہ کے اندر ہے سمجھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر مبارک حضرت پانچ نشانات ہیں مکہ مکرمہ کے اندر کتنے نشانات ہیں پانچ چار ہے نشانات تشریعی اور ایک ہے نشان تقویمی پانچ کیا ہے پانچ تشریعی چار تشریعی اور ایک تکمیلی ہے پانچ نشانات ہیں چار تشریعی اور ایک تکمیلی ہے اب خیال کر کے ذرا منع کرو اور پلکا نمبر اول نمبر اول کا تشریح نمبر اول تشریف برکت کیا ہوا ہے کیا مانا برکت کیا ہوا ہے دینی و ثواب دینی دینی نہیں لکھا ہوا و ثواب تو دین کا نفع پہنچتا ہے ثواب ملتا ہے دین کا نفع پہنچتا ہے وہ حدل العالمین یہ نمبر دوم ہے تشریعی نشان نمبر دوم ہے اور رہنما ہے نماز کا رخ بتلانے میں نماز کا رخ بتلانے میں رہنما ہے جہان والوں کے جہان والوں کے لیے یہ رہنما ہے نماز کا رخ بتلانے کے اندر اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کس طرف منہ کرنا چاہیے سمجھا سی <coughs> وس عالمین کے سمجھا فی ہے آیا تم بھائی سمجھا سی فی ہے تو بہت بھی تو اس کے کئی نشانات ہیں کس چیز کے اس کی فضیلت کے اس کی افضلیت کے کئی نشانات ہیں بجے ناخن بالکل واضح واضح نشانات ہیں لکھا ہے کچھ تکوینی کچھ تشریحی کچھ تکوینی ہیں کچھ تشریحی ہیں کئی نشانات ہیں اس کے اندر سمجھا اس کی افضلیت کے لیکن کچھ تکوینی کچھ تشریحی یہ دو تشریحی آ گئے مبارکہ بھی تشریحی ہے کیونکہ جو آدمی وہاں عبادت کرے گا اس کو ثواب ملے گا تو دینی نفع ہوا نا ثواب اور دوسرا اس کے اندر تشریحی نشان حدل مقام ابراہیم ہے یہ آیا نشانی کون سی حضرت میں ہے مقام ابراہیم کی مختلف تشریحات ہیں صحیح تشریح وہ ہے جو خود نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے اس سے مراد وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھ کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے اس پر حضرت کے قدمین مبارکین کے نشانات بھی موجود ہیں اور اب بھی موجود ہے کعبۃ اللہ کے خاص رکھا ہے مقام و ابراہیم مقام ابراہیم ہے جس تکمینی نشانہ وہ پتھر ایک موجود ہے وہاں وہ من داخلہ ہو اب یہ تشریعی نمبر تین ہے جی۔ چاہے تشریح نہیں ہاں آپ کے پاس چہارم لکھا ہے چہارم اس لیے لکھا کہ وہ مکمل کٹھے شمار کر رہے ہیں اور وہ انسان جو داخل ہوگا اس کو ہو جائے گا امن والا اس کے اندر جو بھی داخل ہوگا وہ امن کی جگہ ہے ولی اللہ علّہ سے یہ پانچواں نمبر ہے کل حساب سے تشریح کے حساب سے چوتھا ہے اور صرف اللہ کے لیے اوپر لوگوں کے حج کرنا ہے بیت اللہ کا من شرائ شرائط فرضیت چل کا ہے ہاں اس انسان کے لیے جو طاقت رکھتا ہے طرف اس کے راستے کی راستے پر سفر کرنے کی راستہ طے کرنے کی اس کو طاقت ہے ومن کا سارا اور وہ انسان جو انکار کرے گا کس چیز کا احکام الہیہ کا احکام خدا کا انکار کرے گا جزا مقدر ہے تو اللہ تعالیٰ کا کیا ذرا تو اللہ تعالیٰ کا کیا ذرا ہے اللہ تب بے شک اللہ پاک تو نیرا بے پرواہ ہے جہان والوں سے وہ تو سارے جہان والوں سے بالکل بے پرواہ ہے انسانوں سے جنات سے ملائکہ سے ان کی عبادت سے ہر چیز سے اللہ بے پرواہ ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے الجا اہل کی کتاب حضرت رسالت پر شبہات تھے دو کتنی ان کا جواب ہو گیا اب اس کے بعد جو لوگ رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے ان کا رات دن پیغمبر علیہ السلام کے خلاف صحابہ کرام کے خلاف ریشہ دمانیاں کرتے فساد ڈلوانے کی کوشش کرتے یہود اور منافقین یہود اور منافقین ان پر زجرات پھر طرف دیکھو حضرت نبی علیہ السلام کی جماعت جو ہے نا انصار انصار کے دو قبیلے تھے ایک اوس اور ایک خزرت اوس اور خزرت جو ہیں یہ دو قبیلے تھے نبی علیہ السلاط اور تسلیم کے تشریف لے جانے سے پہلے ایک سو بیس سال لڑتے رہے کتنا ایک سو بیس سال آپس میں لڑتے رہے سمجھا سی ایک سو بیس سال ان شاء اللہ آگے بھی قصہ آئے گا پہلے پارے کے ابتدا میں کہ یہودی پھر ان کے ساتھ رہتے تھے بارہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلاط و تسلیم کو یہاں لایا تو پھر اوس بھی حضرت کے مرید بن گئے خدرت بھی مرید بن گئے اس طرح یہ دونوں قبیلے آپس میں بھائی بھائی بن گئے ساری جنگیں سب کچھ ختم کر ایک دن یہ دونوں اوسی بھی اور خزرجی بھی مل کر بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر اور محبت پیار کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی شمات بن قیس ایک یہودی تھا بےمان وہ وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا تو وہ جل بھنگ گیا کہ دیکھو یہ کیسے اس آپس میں اتفاق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بن گئے اسلام میں آ گئے اس کو بھی ترقی مل گئی حضرت بھی تو ان کے دشمن سمجھے جاتے تھے حضرت کو بھی ترقی مل گئی ان کا بھی اتفاق ہو گیا اس بئیمان نے ایک اور یہودی کو سکھلایا کہ تو جا اور ان کے اندر جا کر بیٹھ جا باتیں کرتے کرتے انہوں نے وہ جو جنگ لڑی تھی ایک سو بیس سال اس کو کہتے جنگ بواس بواس کی لڑائی جو انہوں نے لڑی تو آپس میں جو ایک دوسرے کے خلاف شیر اشار پڑھے تو وہ تو شیر پڑ چنانچہ وہ بےمان گیا وہاں بیٹھ گیا بات چیت کرتے کرتے اس نے وہ شیر پڑھنا شروع کر دیے شیر پڑھنا شروع کر دیے تو اوسو خطرے خطرے کی بات چیت چل پڑی اسی مسئلے پر چلتے چلتے لوبت ب جنگ رہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے دوسرے کو وعدہ دینے لگا کہ کل فلاح جگہ پر لڑائی کریں سمجھا سر بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا حضرت کو پتہ چلا نبی علیہ السلام تشریف لے گئے آپ نے ان کو سمجھایا بجھایا فرمایا آنا فی کو میں بھی تمہارے اندر ہوں اور تم یہ باتیں کر رہے ہو تم جہنم کے کنارے پر نہیں تھے اللہ نے میرے ذریعے تمہیں نجات ادا فرمائی اور جنتی بنایا تم آپس میں لڑ نہیں رہے تھے اللہ نے میرے ذریعے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی اب تم دوبارہ اسی چیز کو پر جہلیت کی باتوں کو تم زندہ کر رہے ہو تم سمجھا تھی ڈر کے دیے سمجھایا تو دونوں نے ہتھیار ڈال دیے تلواریں نیچے پھینک دیں اور آپ اپنے پھر بغل گیر ہوئے روئے زبردست اور حضرت پھر سب کو لے کر جماعت کو مدینہ میں تشریف لے آیا سمجھا سی اتفاق ہو گیا یہ اس سلسلے میں یہ دور تک آزاد جائیں گی پہلے اللہ پاک نے ان یہودیوں کو تنبیہ فرمائی ہے سمجھا زلال پر بھی اور اضلال پر بھی کہ بےمانو خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہو تم حالانکہ تم مولوی ہو کتاب کا علم ہے تمہارے پاس پڑھتے پڑھاتے ہو لیکن شرارتوں سے باز نہیں آتے کفر سے باز نہیں آتے اس کے بعد پھر مومنین کو تم بھی ہے کہ تم ان کے کہے میں کیوں آ گئے اس کے بعد پھر پانچ شعبے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں پانچ چیزیں کہ ان پر جو ہے وہ عمل کرو تاکہ تمہارے اندر محبت اور بھائی چارہ اور استقلال رہے اور آپ اپنے اختلاف پیدا نہ اب کرو مانا اس ترتیب سے انشاءاللہ بات چلے گی کلیا اہل کی شبہات دور کرنے کے بعد زجر اول برائے اہل کتاب زجر اول برائے حضرت فرما دو اے مولویو لما متفر بیان زلال جی چلتا ہے بیان زلال کیوں کفر کرتے ہو تم اللہ کی آیات کا اللہ شہید ان عالم لکھا ہے مانے اد کفر مانے حالانکہ اللہ پاک حاضر اور مطلع ہے اوپر تمام ان اعمال کے جو تم کر رہے ہو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ پاک حاضر ہے اللہ پاک مطلع ہے شہیدوں کا معنی حاضر اور مطلع سمجھا خیال کرو حالانکہ اللہ پاک حاضر اور مطلع ہے تمام ان اعمال پر جو تامل تم کرتے رہتے ہو حضرت تو تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا لکھا نہیں لکھا اللہ شہید ان کے نیچے لکھ لو لکھ لو ہمت کرو تو تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا یہ استفام ہے تو تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا تو تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا لکھ لیا ہے سب نے لکھ لیا ہے تو تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا کہیں مانا کل جا اہل کتاب زجر زجر خانی خانی بیان بیان اب گمراہ کرنے کا ذکر ہے اے کتاب والے ہو لے متون کیوں روکتے ہو تم عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے جلد اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو من آبانا یہ من آمانا تصدون کا مفعول ہے کیا ہے ہاں خیال کرو کیوں روکتے ہو تم ان لوگوں کو جو ایمان لانا چاہتا ہے کیا سمجھ رہے ہو کیوں روکتے ہو تم اللہ کی راہ سے کس کو اس انسان کو جو ایمان لانا چاہتا ہے جو انسان ایمان لانا چاہتا ہے یا ایمان لاتا ہے تم اس کو کیوں روکتے ہو رات دن ان کی کوشش ہوتی تھی نا کیا کہتے میاں رات میں جو صفات لکھی ہیں وہ پیغمبر پر منتبک نہیں ہوتی کرو اپنے آپ کو جہنم میں نہ ڈالو سمجھا یہ وہ پیغمبر نہیں ہے جس کا ذکر تورات کے اندر ہے وہ تو بنی اسرائیل سے آئے گا یہ تو بنی اسماعیل ہے یہ کیسے پیغمبر بن گیا سمجھ رہے ہو نا ہاں من آ منا اس انسان کو جو ایمان لانا چاہتا ہے تب وہ وجہ خیال کرو ڈھونڈتے ہو اور تلاش کرتے ہو تم اس اللہ کے اندر اے وجن ٹیڑھا پن کیا تلاش کرتے ہو ٹیڑھا پن ٹیڑھا پن تم تلاش کرتے ہو یعنی شبہات ڈالتے ہو نہیں لکھا ہوا لکھ لو تب اون وجن وزن کے نیچے یعنی شبہات ڈالتے ہو تب اون اے وزن یعنی شبہات ڈالتے ہو یعنی اور جس طرح آج کل مشرق اور غالی اور دوسرے روافظ وغیرہ کرتے ہیں نا صحیح سمجھا اس طرح شبہ طلب کرتے ہو تم ان کے اندر ڈھونڈتے اور تلاش کرتے ہو تم اس فضیل کے اندر ان تم شوبھا اور تم مطلع ہو اس حرکت کی کباہت پر اور تم مطلع ہو اس حرکت کی کباہت پر اس حرکت کی کباہت کا بھی تمہیں علم آئے تو ملا بےغافل ملون اور نہیں اللہ پاک بے خبر ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو جو کچھ تم کر رہے ہو ان اعمال سے اللہ بے خبر نہیں ہے تمہیں پورا پورا بدلا دیں گے یا ایو الدینہ آ اب یہاں تک تو تمبی تھی کن کو یہودیوں کو اہل خطاب کو اب یا ایو الدینہ آ سے ایمان والوں کو تمبی ہے کہ تم ان کا کہا کیوں مان رہے ہو انہوں نے شیر پڑھے یا کچھ کیا تم نے ان کا کہا کیوں مانا ہے سمجھ رہے ہو اب ہاشیا دیکھو ہاشیہ ہاشیہ پر پڑھو اب ہاشیہ کامیابی کے حصول کے کتنی شعبے ہیں ہاشیہ پڑھو نمبر اول استقلال کیا ہے استقلال کا مانا دین پر مضبوط رہنا دین پر مستقل رہنا اور قائم رہنا اور ادھر ادھر توجہ نہ کرنا اس کا مانا ہے استقلال اب استقلال حضرت <coughs> استقلال کی آگے پر تین شعبے ہیں کتنے شعبے ہیں پہلا توجہ بسو شبہات یہود آدم توجہ شبہات یہود یہود کے شبہات کی طرف کوئی توجہ نہ کرو اگر توجہ کرو گے تو استقلال ختم ہو جائے گا سمجھ رہے ہو یہود کے شبہات کی طرف توجہ کرو گے تو استقلال ختم ہو جائے گا نمبر دو خوف خدا اللہ کا خوف دل میں رکھو اگر خوف خدا دل سے نکل جائے گا پھر بھی استقلال ختم ہو جائے گا نمبر تین تعلیف قلبی آپس میں محبت رکھو ایک دوسرے کے ساتھ محبت آپس میں ختم ہو گئی اختلاف پڑ گیا تو استقلال ختم ہو جائے گا سمجھ رہے ہو کتنے شعبے ہیں تین اچھا دوسرا ہے جناب بقائے استقلال جی کیا ہے بقائے استقلال کے دو سبب ہیں تبلیغ اور جہاد تبلیغ اور تبلیغ کرتے رہو سمجھا اور جہاد کرتے رہو یہ دو شعبے ہیں بقائے استقلال کے کہ استقلال باقی رہے گا اب یہ دور تک بات چلی جائے گی کرو اب مانا بسم اللہ الرحیم یا ایوہ الذین آمنو تنبیہ برائے مؤمنین و اجتناب شبہات و اتباع رسول ہاں کہ مومنوں کو تنبیہ ہے سمجھا سی کہ تم اہل کتاب کے یہ شبہات کی طرف توجہ نہ کرو ان کے شبہات سے بچو اور رسول علیہ و تسلیم کا اتباع کرو اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا اچھا ان تو یا جوہلدین عامن پر یہ بھی لکھا ہوگا شوبہ اولا استقلال شعبہ اولا استقلال استقلال کا پہلا شعبہ ہے وہ پہلا شعبہ کیا تھا حاشے پر لکھا ہوا ہے نا آدم توجہ بس ہوئے آئے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ان اگر اطاعت کرو گے تم فریق من الدین اوت الکتابہ کسی فریق کی ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب کو اگر تم ان میں سے کسی فریق کا اتباع کرو گے سمرہ دو کم سمر ہے سمرہ اطاعت ہے پھیر دیں گے وہ تمہیں بعد ایمان تمہارے سے کافری نہ کفر کرنے والے وہ تمہیں کافر بنا دیں گے میری طرف دیکھو اطاعت دو قسم ہے کتنی قسم ہے ایک اطاعت اے اور دوسری اطاعت عملن اطاعت اعتقاد اور اطاعت اطاعت اعتقاد یہ ہے کہ عقیدے میں ان کی اتباع کرو رسول السلاط و تسلیم والا عقیدہ چھوڑ کر یہود والا عقیدہ اختیار کرو اور عملاً اطاعت کیا ہے عملاً یہ ہے کہ عقیدہ تو ان کا اختیار نہ کرو لیکن ظاہری اعمال میں ان والے کام کرنے لگ جاؤ بات سمجھ اطاعت کتنی قسم ہے اعتقاد اور عمل اگر اطاعت ہے اعتقادی تو کافرین کے اندر کفر بھی اعتقادی ہوگا اگر اطاعت اعتقادی ہے تو کافرین میں کفر بھی کیا ہوگا اعتقادی ہوگا اور اگر اطاعت عملی ہے تو کفر بھی کیا ہوگا عملی ہوگا بعض اوقات بندہ عقیدہ تو صحیح ہوتا ہے لیکن عمل کفر والا کرتا ہے تو سمجھا ظہری عمل کون سا کرتا ہے کفر والا کرتا ہے بعض اوقات عقیدہ خود کفریہ ہوتا ہے تو اگر اطاعت کرو گے اعتقادی کہ عقیدہ بھی یہود والا بنا لو گے تو کافرین کے اندر کفر بھی کون سا ہوگا کون سا ہوگا اعتقادی اور اگر اطاعت عملی ہوگی تو کفر بھی کون سا ہوگا عملی ہوگا اس لیے ان تتی کے نیچے لکھا ہے اعتقاد یا عملن اعتقاد یہ جامل جو بھی لکھا ہے اور کافرین کے بعد اوپر نیچے بھی لکھا ہے اعتقاد یا عملن سمجھ رہے ہو وہ ساتھ لگ رہا ہے اطاعت اعتقادی تو کافرین بھی اعتقادی اگر اطاعت عملی تو کافرین بھی عملی اگر اطاعت کرو گے تم اعتقاد یا عملن کسی فریق کی ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب کو پھیر دیں گے تمہیں بعد ایمان تمہارے کے کافرین کفر کرنے والے اعتقاد یا عملا وہ کیس تک فورونا پھر زجر بھی آ گئی اللہ فرماتے ہیں ہو کیسے سکتا ہے خدا کا پیغمبر موجود ہے قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور تم کفر کرو گے سمجھدی وہ کیسے تک فورونا اور کیسے کفر کرو گے تم کیا مانا کیسے کفر کرو گے یعنی تمہیں قبروا ہے یعنی تمہیں قبر خبر ہے تمہیں کیسے ہے یہ بات تتلا علیکم مان کفر سے پہلا مانے چاہے حالانکہ تم پڑھی جاتی ہیں اوپر تمہارے ایسے اللہ پاک کی رفیقم رسول ہو نمبر دو اور تمہارے اندر موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کا اللہ کا رسول موجود ہے سمجھ رہے ہو جب تک اللہ کا رسول موجود ہے تو خود موجود ہے جب اللہ کا رسول اس جہان سے گزر گیا اور فوت ہو گیا اور اس پر موت آ گئی تو پھر اس کا اسوہ مبارکہ موجود ہے کیا موجود ہے نبی علیہ السلاط و تسلیم نے فرمایا ہے ترق تو فی کم امرین لن تذلو ما تمست تم بہما دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگو گے کتاب اللہ ہے و سنتی کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ یہ دو چیزیں میں تو تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں سمجھا وفی کم رسول ہو اور تمہارے اندر رسول پاک موجود ہے وقت گمنیا کا سن بلّہ ہے اور وہ انسان جو مضبوط پکڑے گا اللہ پاک کو کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مضبوط پکڑے گا یعنی ایمان پر مضبوط رہے اللہ کو مضبوط پکڑے یعنی ایمان پر مضبوط رہے خمرا فقد ہو دیا علاج سرات مستقیم بس تاکہ رہنمائی کیا گیا وہ راہ راست کی سیدھے راستے کی وہ رہنمائی کیا گیا جا جو الدینہ آ اب حضرت میں نے پہلے دن جب میں نے خلاصہ عرض کیا تھا تو ہدیہ اجاز مستقیم کا میں نے کہا تھا کہ یہاں تک رسالت کا بیان ہے کس کا بیان ہے یہ تنبیہات ہاتھ بھی لیے آئی تھی نا رسالت کے اندر وہ روڑے اٹکاتے تھے نبی علیہ السلاط و تسلیم پر ایمان نہیں لانے دیتے تھے تو یہ تنبیہات ہاتھ آ گئی اب یا جو دینا منطق اللہ حق کا تو یہ مدمون جہاد شروع ہو رہا ہے مضمون مضمون جہاد تو آگے آ رہا ہے من کم امت یدعون خیر بل یہ اس کی چاہے تمہید ہے حقیقت میں چاہے اب کیا ہے اب کیا لدینہ نیچے پہلا عنوان یہ ہے تمہید الا ترغیب الجہاد تمہید الا جہاد کی ترغیب دینے کے لیے تمہید باندھ رہے ہیں سمجھ رہے ہو اور دوسرا عنوان جو ابھی میں نے عرض کیا تھا پیچھے سے وہ ہے شعبہ دوم تکوا لکھا ہے شعبہ دوم استقلال کا دوسرا شعبہ کیا تھا پر خوف خدا ہاشیے پر لکھا ہوا تھا کا ہے خوف خدا تو ہاشیے پر جو لکھا ہوا تھا نا خوف خدا اس کا ذکر ہے پہلا ایک شعبہ آ گیا اجتناب شبہات یہود اب یہ دوسرا شعبہ آ گیا کہ تقوا رکھو خوف خدا رکھو گے تو استقلال باقی رہے گا وہ سمجھ رہے ہو کرو مانا ہم جب ادھر ادھر کے حالات دیکھتے ہیں نا تو پھر والد صاحب رحم اللہ کا قدر دل میں بیٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو افراد اور تفریح دونوں سے محفوظ رکھا تھا بڑی بات ہے اس طرف جاؤ تو افراد ہے اس طرف جاؤ تو تفریح ہے سمجھا کوئی جو ہے عقیدے کے لحاظ سے سرے سے کمزور ہے سمجھا کوئی عقیدے کے اندر پختہ ہے تو پھر آگے چلے جاتے ہیں سمجھا سی غیر مقلد بنتے ہیں پھر آگے چلتے چلتے کہیں کہیں چلے جاتے ہیں سمجھا نا والد صاحب رحم اللہ کو اللہ تبارک نے اعتدال پسندی دی تھی عقیدے کے اندر بھی بڑے مضبوط سب سے زیادہ مضبوط لیکن یہ ہے کہ پھر ساتھ ساتھ وہ <clears throat> اعتدال اختیار کرتے تھے یہ غیر مقلد ہونا خطمے بازی کرنا ان ساری چیزوں سے بالکل دور الگ تھا سمجھا بڑی بات ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کل لوگ جو ہے پیری فقیری کو غلط سمجھنے لگ گئے ہیں کہتے ہیں جو کچھ بھی نہیں ہے یہ سب ڈھنگ ہے ذکر الہی کے ذریعے انسان کے دل کے اندر جو نورانیت پیدا ہوتی ہے اور جو خوشو خضو پیدا ہوتا ہے اور تقوا اور خوف الہی پیدا ہوتا ہے اس سے آ سمجھا کر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب بھی آیا کاف ہے وہ بھی کاف ہے یہ بھی کاف ہے یہ بھی کاف ہے مشین چلا رکھی ہے یہ حقیقت نہیں ہے علم نہیں ہے نا جہالت ہے نا جہالت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے جا لدینہ آ اب کتنی چیزیں آ گئی دو ایک ترغیب الجہاد اور دوسرا استقلال کا دوسرا شعبہ کون سا تقوا اور خوف خدا یو اے ایمان والے ہو اتق اللہ حق تو پاتے ہی ڈرو تم اللہ پاک سے حق ڈرنا اس کا اللہ سے ڈرو حق اس کا ڈرنا جس طرح پیچھے گزر آیا ہے سمجھا تھی اور آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ اتق اللہ جتنی تمہیں طاقت ہے یا گزر آیا پیچھے گزر گیا نا ہاں میں نے بھگوان جی آیت کا حوالہ دیا تھا کہ اللہ پاک فرماتا ہے جتنی تمہیں طاقت ہے بس اتنا پورا زور لگا کر مجھ سے ڈرو اپنی طاقت پوری خرچ کر دو میرے تقوی کا میرے مجھ سے ڈر میں سمجھا دیں بلا تمو تنہا نمبر دوم دوا میں تکوا چل کا ہے یہ دو چیزوں کا ذکر ہے ایک تقوی کا ایک اور نہ مرو تم مگر درا حال کے تم مسلم موحدون الجلال ہے موحد ہو وہ شرک سے بچو اور شرک پر نہ مرنا بلکہ توحید پر مرنا مرتے دم تک تم مبحد رہو اللہ مجالم واہ بے حد جمیا کا حضرت شعبہ سوم ہے استقلال کا وہ کیا تھا تعلیم اور مضبوط پکڑو تم اللہ کی رسی کو اللہ سے مراد کیا ہے قرآن پاک ہے جس طرح رسی اوپر لگی ہوئی ہو اور اس کو بندہ مضبوط پکڑ ہوئے تو کبھی نہیں گرتا او کل والے پرسوں والے سبق میں آیا ہے شامل رہا تو قرآن گویا کے اوپر سے اللہ کی رسی ہے جس نے قرآن کو پکڑ لیا وہ کبھی نیچے نہیں گرے گا سمجھا اور مضبوط پکڑو تم اللہ کی رسی کو قرآن پاک کو جمی سب مل کر سب مل کر سمجھا جو کہ معمور بہی ہے جو کہ بلا تفرقوں ہے اور نہ اختلاف کرو تم بلا تفرق اور نہ اختلاف کرو جو ممنوع ہے جو ہاں مضبوط پکڑنا معمور ہے اختلاف کرنا ممنوع ہے تو لا کو جو ہے بعض علماء نے اس کو وا تسم کی تاکید بنایا ہے کیا بنایا ہے اور ہے بھی تاکید لیکن یہ تھوڑا سا فرق کر دیا گیا کہ واقسم بےحد اللہ ہے ان کا تعلق معمورات کے ساتھ ہے لا تفرقوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے نہیں کے ساتھ ہے یعنی یہ نہیں ہے وہ امر ہے نہیں امر مل کر جو ہے وہ بات مکمل ہو گئی بات مکمل ہو گئی ہے اور مضبوط پکڑو تم اللہ کی رسی کو جمیان سب مل کر یہ امر ہو گیا اب ولا تفر رکھو اور نہ اختلاف کرو یہ کیا ہو گئی نہیں ہو گئی امر اور نہیں مل کر بات کیا ہو گئی مکمل ہو گئی ہے بس نعمت اللہ ہے اللہ فرماتے ہیں تم یاد نہیں کرتے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے محبت پیدا کرا دی اور کافر تھے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے میرے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے تمہیں جنت والا بنا دیا بس کرو نعمت اللہ اور یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو علیکم اوپر اپنے کن تم انعام اول کیا لکھا ہے انعام اول جبکہ تھے تم قبل اسلام جبکہ تھے تم قبلت اسلام آدان ایک دوسرے سے دشمن اللہ فبین قلوب کم بس محبت پیدا کر دی درمیان تمہارے دلوں کے اسباح تم بے نعمت ہی اخبار بس ہو گئے تم اسبا تم کو میں صبح کی ہے نہیں بلکہ ہو گئے تم پھر تم کے معنی میں آئے بس ہو گئے تم بے نعمت ہی اس کی نعمت کے ساتھ القلوب والی نعمت کے ساتھ اخوان بھائی بھائی بکن تم اعلیٰ شفا حفرتن یہ دوسرا انعام آ گیا اور تھے تم اوپر کنارے گڑھے آگ کے اوپر کنارے گڑھے آگ کے شفا من کنارا حفرا من گڑھا سمجھا سی اوپر کنارے گڑھے آگ کے یعنی صرف مرنے کی دیر تھی یعنی صرف مرنے کی دیر تھی ان منہا بس بچا لیا اللہ پاک نے تمہیں بذریعہ اسلام یعنی بذریعہ اسلام سمجھا سی منہا اس آگ سے اللہ نے تمہیں اسلام کے ذریعے اس آگ سے بچا لیا اسی طرح بیان کرتا رہتا اللہ پاک واسطے تمہارے آیات ہی اور احکام اپنے اور کام اپنے جس رجے بیان کیا لال حکمت ہے تاکہ تم راہ راست پر قائم رہو یہاں تاثدون احتجاج مراد ان ہدایت نہیں ہے کیونکہ ہدایت پر تو وہ تھے تاختون کا منع ہدایت پر قائم رہو اور سمجھ رہے ہو خیال کرو تاکہ تم راہ راست پر قائم رہو بل تکم کم مین کم امت ہوں اسباب بقائے استقلال اسباب بقائے استقلال سمجھا پہلے امر فرمایا کہ ایمان قبول کرو پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرو خدا کا خوف رکھو دل کے اندر آپس میں بھائی بھائی بنو محبت رکھو اب حکم ہو رہا القاء القامان فی قلوب الغیر القاء القامان ہاں کہ غیر کے اندر قلوب کے اندر دوسروں کے دلوں کے اندر بھی ایمان کو ڈالو سمجھا تبلیغیں کرو جہاد کرو بل تکم اور چاہیے ہووے تم میں سے امت ان ایک جماعت جد اون علر خیر اگر من کم کا من جو ہے اس کو بعض علماء نے زائدہ بنایا ہے کیا بنایا ہے بنایا ہے لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں تشریح نے ترجیح اس بات کو دی کہ یہ زائدہ نہیں یہ طبعی دیا ہے کیا ہے دیا ہے یہ کیا مطلب ہے کہ تم میں سے بعض لوگ یہ کام کریں میں بات سمجھا رہا ہوں تم میں سے بعض لوگ یہ کام کریں سمجھا یعنی جدعون الى الخیر یعنی تبلیغ اور جہاد یہ ہر انسان پر فرض نہیں یہ فرض کفایا ہے یہ بعض لوگوں پر فرض کچھ لوگ جو ہیں یہ افراد دیتے کہتے کرتے ہر انسان پہ فرض ہے یہ فرض عین ہے حالانکہ بالکل غلط ہے فرض عین نہیں ہے فرض کفایا ہے ول تکم من کم فرمایا کیا فرمایا ہے من کم من تب لیا ہے بعد تم میں سے ایسے ہونے چاہیے جو یدعون الى الخير خیر بالمعروف وينهون عن معروف ہے من اون ہے اور یہ جہاد جو ہے یہ بعد پر فرد ہے یعنی فرض کفایا سمجھا جہاد کا میں انکار نہیں کر رہا جہاد صرف عبادت نہیں بلکہ بہت بڑی عبادت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن خام خواب مسئلے کو بگاڑ کر تو نہ پیش کرو قوم کے سامنے اور سن رہے ہو مسئلہ تو اپنی جگہ ہے نا جی جہاد فرد کفایا ہے انشاءاللہ اس سے بڑی آیت واضح دیا آگے آئے گی انشاءاللہ شاء اللہ تھلولا کل فرقت مین کلے فرق من ہم آئے گی میں عرض کروں گا جہاں بھی یہ ذہن میں رکھ لو <coughs> ول تکم مین کم اور چاہیے ہوئے تم میں سے ایک جماعت تم میں سے ایک جماعت ہوئے جد اون الخیر خیر نمبر ون جہاد بلسان کیا لکھا ہے جہاد بل خان جو دعوت دینے لوگوں کو خیر کی طرف کس کی طرف خیر کی طرف حضرت لفظ خیر جو ہے نا سنو بات لفظ خیر تمام تکالیف شرعیہ کو شامل ہے تمام بال دیگر تمام احکامات کو شامل ہے کیا ہے دین کے جتنے بھی مسائل ہیں سارے کے سارے خیر کے اندر داخل ہیں بلکہ بعض علماء نے تو اس سے بھی زیادہ عام رکھا ہے اس کو صلاح دینی اور صلاح دنیاوی دونوں اس کے اندر داخل ہیں فلاح دینی فلاح اصلاح سے جو فلاح ہے سمجھا تھی فلاح دینی اور فلاح سب اس کے اندر داخل ہے بہرحال کوئی نماز کی دعوت دے رہا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے توحید کی دعوت ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے چھ نمبروں کی دعوت ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے جو کچھ بھی ہے سمجھا دین کے جتنی احکامات ہیں ساروں کی دعوت جو ہے وہ خیر کے اندر داخل ہے تو سمجھ رہے ہو دین کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو خیر سے خارج ہوئے تمام مسائل تمام عقائد اعمال اخلاق جو ہے یہاں داخل ہے جد اون الخیر جو دعوت دیں لوگوں کو خیر کی طرف بھلائی کی طرف دعوت دے میں وجہ مورونا نمبر دو جہاد بسنان طریقہ ہے آج تک ہم یہی سمجھتے رہے امر دل معروف نہیں المنکر کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے دعوت دو سمجھا لیکن یہ درست نہیں ہے یا مرون بل معروف ہے وجن ہونا نیل منکر کا من تلوار کے ساتھ کس کے ساتھ ہاں دل خان کا ذکر یدعون کے اندر آ گیا ہے